ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله اللہ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہیں اور کشادگی پاتا ہے اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے پھر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے اس آیت کریمہ میں ہجرت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور یہ بیان ہوا ہے کہ مومن جب اپنے گھر سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کی نیت کر کے نکل پڑتا ہے تو اللہ کی سرزمین میں اسے سر چھپانے کی جگہ مل ہی جاتی ہے اور روزی بھی ملتی ہے اور یہ کہ ہجرت کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہجرت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں ابن ابی حاتم اور ابو یالا وغیرہ نے سند جید کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حمزہ بن جندب اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ آیت نازل ہوئی امام احمد نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا اور اپنی سواری سے گر کر مر گیا تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو گیا